منویہ دارش ملے ہو گئی جس حدیث پاک جز جو شیخ الحدیث مولانا مدان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے اس کا ایک جو متعلق ہے وہ بہتر پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لے الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو تعالیٰ شانو فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آوازوں سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو آپ تعالیٰ شاہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معمول اور ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے تو آپ تعالیٰ شانو شاہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تو میں بناتا ہوں میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج کے دن کی اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لفظشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا بس فرشتے اس و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے یعنی عید الفطر کے دن خوشیاں مناتے ہیں اور کھیل جاتے ہیں اللہ مجالنا میں یہ تو ان کے مختصر بات بتلانی تھی اور ایک بات انشاءاللہ صبح بھی حضرت کی آواز مبارک اس سے معاملہ حضرت کا ہمارے اس پہ ویب سائٹ پہ بھی ہے کہ بھائی رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس میں جو پابندیاں اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ صبح سے شام تک کھانا نہیں اور تراوی کا حکم اور دیگر احتیاط تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ جب رمضان میں رمضان کے بعد عید کا چاند نظر آ جائے تو آپ خوشی مناؤ اب غم غم نہ مناؤ جب جب وہ باندھیں بن جاؤ جب وہ کھول دیں کھل جاؤ یہی عقلیت ہے اور فرمایا کہ اس عقلیت کا ایک جیسے کہ آج کل بعض جگہ ہونے لگا تھا کہ وہ رمضان مبارک جب ختم ہو جاتا ہے عید پہ چاند نظر آتا ہے تو وہ ہائے ہائے کرتے ہیں افسوس کرتے ہیں کہ افسوس رمضان چلا گیا باقاعدہ اس کا غم مناتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جائیں اور کہیں کہ آپ کو بہت غم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روز فرض کر دیا آپ کو تو پھر ساری تعلیم مل جائے گی ان شاء اللہ کلند کی آواز مبارک میں سلحاؤں کا میرے پاس ہے جب شاید میں تو حضرت نے یہی فرمایا کہ آفیت کا یہ توازن صحبت اللہ سے نصیب ہوتا ہے ورنہ ورنہ جو ہے توازن قائم نہیں رہتا شریعت تو اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کے ڈیزائن پہ بھی کہ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ جیسے مدرسے کے بچے ہوتے ہیں صبح سے شام تک پڑھائی کرتے رہتے ہیں اب جب چھٹی ہو جاتی ہے تو کیسے اچھلتے کودتے باتیں بھی جاتی ہیں تو ایسے ہی جو ہے ہمیں عید کی خوشی منانا چاہیے اور اصلی خوشی اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بھائی گناہوں سے دور رہے تقوا اختیار کریں اور یہ کام تو ہر وقت کرنا ہی کرنا ہے عید کے دن خوشی منانی ہے لیکن حرام خوشی نہ آنے پائے گانا نہیں سننا طیبت نہیں سننی کنک کرنی ہے جھوٹ وغیرہ سب سب باتوں سے ایسے ہی بچنا ہے جیسے ہم نے اللہ کے فضل سے رمضان بچنے کی توفیق ہوئی اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آخر سانس تک اللہ تعالیٰ تقوا سے رہنے کی توفیق عطا ہوا اور جو ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عید الفطر کا دن جو ہے یہ اس میں روزہ رکھنا بھی حرام کر دیا رمضان میں تو صبح سے شام تک کھانا ہی نہیں لیکن اب جو ہے خوشی کا دن ہے اب یہ ایسی خوشی کا دن ہے کہ اب کھانا کھانا پینے تعالیٰ آرام حکمتیں ہیں جیسے چاہیں اور جیسے پالیں ویسے رہو یہی بندگی ہے تو یہ دن خوشی منانے کا ہے یہ دن خوشی مناؤں اور کیا بات کریں شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی اعلان کر دوں کہ کل یہاں پونے آٹھ بجے ان شاء اللہ تعالیٰ مسجد اکبر میں عید الفطر کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد فارغ ہو کر کوئی دس پندرہ بیس منٹ سے صبح پہ یہاں بیٹھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے والا کی یہی طریقہ تھا یہی معمول تھا اور اس کے بعد پھر ان شاء اللہ تعالیٰ دو دن جو ہے وہ مجلس کی تعطیل رہے گی تیسرے دن ان شاء اللہ رات کو پھر وہی ماحول کے مطابق عشا کی نماز کے بعد ان شاء اللہ میں اسکول کے ہیں تین اور اشعار پڑھ لیتا ہوں مناجات کے ہیں ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے اے خدا اس سے بہت میرا دل کر دے اے خدا اس سے بہت میرا دل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے اے خدا سے میرا دل کر دے گو اپنی رام متوار کر دے اپنی رحمت کو کر دے ہر قدم پم میرے ساتھ کر دے ہر قدم کر دو میرے ساتھ اتنے سند کر دے خدا دل پہ میرے ساتھ مونا دل کر دے اے خدا دل پہ میرے ساتھ مونا دل کر دے اے خدا دل پہ میرے سے میرے پاس ہونا دل کر دے جو میرے کر دے کو ہاں پرابلم کر دے سطح کو ہی کام کر دے جو میرے درد دے کو بھی کامل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے ماب کر دے اے اے خدا خدا

بہت سی رسمیں بھی ہوتی ہیں جو بنا لی گئی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے جیسے گاہ میں گلے ملنے کو علماء کو پڑھا اخرو لکھا ہے جدت نے جدت لکھا ہے تو اگر گھر میں کوئی زبردستی کرے اصرار کرے تو وہاں پر کر لینا کر سکتے ہیں لیکن عید گاہ میں یا راستے میں تو پانچ منع لکھا ہے سے احتیاط کرنی چاہیے اور معانقہ یہ عید کے سنت سے ثابت بھی نہیں ہے معانقہ تو اس کے لیے ہے جو دیر سے آئے یا دور سے آئے دیر سے آئے اور دور سے آئے جیسے کوئی سفر سے واپس آیا ہے جب ایسے کہ بہت دن کے بعد ملا ہو تو ٹھیک ہے لیکن خاص طور سے عید گاہ کے اندر عید کا معانقہ کرنا اور یہ تین دفعہ کرنا تو یہ اور بھی زیادہ برا ہے معانقہ صرف اگر کرنا بھی ہے تو دایا اپنا دایا ہو اور سامنے والے کا دایاں اور گردن سے گردن ملا یہ ہے وان صحیح سنت کے مطابق معانقہ یہ ہے کہ اپنا بھی دایا ہو سامنے والے کا بھی دایاں اور گردن سے گردن ٹچ ہو جائے مس ہو جائے بس یہ معانقہ ہے تو بہرحال عید گاہ میں تو سبھی نے منع لکھا ہے عید گاہ میں تو بہت احتیاط کرنا چاہیے گھر میں کوئی مہمان دار آ جاتے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے دین کی وہ کر لیتے ہیں بعض پار کو ایسا بھی نہ کرے کہ ان سے لڑائی جھگڑا شروع کر ملتے ہیں اور کیا سکتے ہیں بس ہے ایک کے دن جو فرمے کی سنتیں ہیں وہی عید کے دن کی بھی ہیں اور تمام غیر ضروری بالوں کی صفائی اور داڑھی کو مزین کرنا اور مٹھوں کو برابر کرنا اور وصول کرنا خوشبو لگانا جو اچھے سے اچھا کپڑا میسر ہو وہ پہن لیں عید کے لیے کپڑے خاص طور سے بنانا کوئی واجب یہ ہمارے عید نہیں ہے اگر بنا لے تو ٹھیک ہے بعض لوگ اس لیے بھی بنا لیتے ہیں کہ وہ سارے سال وہی کپڑے پہ پہنتے ہیں وہی ایک دفعہ بنا لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے نیا کپڑا بنا لینا اچھا بنا لینا پھر نیا جوتا لے لینا یہ سب ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی ضروری اس سے تعلق نہیں بس جو اچھا کپڑا میسر ہو گھر میں وہ اچھا اور صاف کپڑا ہو پہنے کیونکہ یہی سنا جو اچھا اور صاف کپڑا میسر ہو سب سے اچھا ہو کے دن میل ملاقات ہوتی ہے آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے اس میں جماعت کی نماز کا خیال رکھیں جماعت کی نماز خصوصاً آج کی رات بھی بہت مبارک رات ہوتی تو اس رات کو بھی فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے کچھ نہ کر سکے تو سو جائیں اور صبح جماعت سے فجر کی نماز پڑھیں یہ ضروری ہے اور پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھیں نماز جماعت سے واجب ہے اور صرف مردوں کے لیے اور وقت پر عورتوں کے لیے فرض ہے نماز کا اہتمام کریں اور بہت سے خواتین نیل پالش لگاتی ہیں تو اس کا یہ خیال رکھیں کہ نیل پالش لگانے کے بعد اگر وضو کو بھی گیا تو پھر وضو نیل پالش کے اوپر سے وضو نہیں ہوگا جب تک کہ نیل پالش کو خوب اچھی طرح صاف کر کے چھڑا لیں گے پھر اس کے اوپر وضو ہوگا ایسی دوسری چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں لپسٹک وغیرہ یا پھر اور اگر وہ لگا ہوا ہوگا اوپر سے منہ دھونے سے وہ دیں جب تک کہ وہ صاف کر کے پھر وہ جاتا ہے ان سب باتوں کا خیال رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ